معتمر نے بیان کیا کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہا ہم سے ابو عثمان نے بیان کیا اور ان سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیتے اور فرماتے اے اللہ تو انہیں اپنا محبوب بنا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو پینتیس